علماء کریم علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کے سامنے بات کرنا عجیب لگتا ہے لیکن بس ساتھیوں کی مشورہ تھا اس مشورے کے تحت کچھ بات یاد کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میری معذرت سامعین اللہ تعالیٰ جل جالہ نے چند گواہیاں پیش کر کے اس کو بند کر سے آواز آتی چند گواہیاں پیش کر کے چند قسمیں کا کر دلائل دے کر بتایا یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ ترکیب کے ساتھ صفات کے ساتھ بنایا ہے اس تقویم میں ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر اس کے باہر اس کی صلاحیتیں انسان کی بعض صلاحیتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالی نے انسان کو ایسی صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں کہ کسی اور کو نہیں نصیب فرمائی بڑے بڑے جانور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اونٹ کا داغا نکیل پکڑ کر کے چلاتا ہے ہاتھیوں کو ہم چلاتے ہیں شیر جیسے طاقتور جانوروں کو ہم نے پنجروں میں بند کیا ہے لوہے کو آسمانوں میں اڑا رہے ہیں ہمارے نظروں کی قوت کم تھی بعض کی بڑی تیز نظر ہے تیز دور تک دیکھتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی طاقت دی ہم نے دوربین کو بنایا وہ دور دیکھتے ہیں ہمارے اندر سند کی قوت زیادہ نہیں تھی کچڑی ایک جانور ہے کیڑا ہے جو اونٹوں کے پیچھے لگتا ہے اس کو عربی میں خوراک کہتے ہیں اور اس کی بہت بڑی تیز سنوائی ہے وہ بہت دور تک سنتا ہے عرب جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان آدمی بہت بڑا تیز سننے والا ہے تو کہتے ہیں کہ فلان فلان من تو چچڑی سے بھی زیادہ سننے والا ہے وہ اڑتالیس میل یا پینتالیس میل کے فاصلے پر اونٹ کا کشار سن کر اس کی پیچھے لگتا ہے اتنی بڑی شنوائی ہے لیکن انسان نے فون بنایا موبائل بنایا یہ ہزاروں میل دور سنتا ہے سنواتا ہے بات کرتا ہے موبائل ہے تو آپ دیکھتے ہیں امریکہ سے آپ بات کرتے ہیں آپ کا بھائی ہے وہاں لندن میں آپ کا بھائی ہے کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی سے ہم کربوگا میں بات کر رہے ہیں اس سے ہماری سنوائی ہم ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہیں کہ ہم نے اس کو اسی کو پیچھے چھوڑ دیا بہت تیز دوڑنے والی ہرن اور ایسی مکیا ہے جو اتنی تیز دوڑتی ہے کہ چار سو میل فی گھنٹہ دوڑتی ہے لیکن خود دوڑتی ہے اور انسان نے کار بنایا انسان نے ریل کار بنایا وہ کتنا تیز دوڑتا ہے وہ ہرن سے زیادہ تیز دوڑتا ہے کار ہرن سے زیادہ تیز دوڑتا ہے مکھیا جو چار سو میل فی گھنٹہ رفتار سے دوڑتی ہے اس کو بوٹ فلائی کہتے ہیں کیا مکھی کہتے ہیں میں نے جب دری اسلام لکھ رہا تھا اس میں میں نے یہ چیزیں دیکھ لی ایک وقت تھا میں ذریعہ اسلام تک جب کتاب لکھ رہا تھا اس میں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کو میں نے اسی وہاں پڑھا تھا تو اس لکھا تھا کہ بوٹ فلائی کی جو تھی میں لکھا تھا کہ یہ چار سو فی گھنٹہ چار سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتی ہے اڑتی ہے تو انسان نے جہاز بنایا اور وہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ گھنٹہ رفتار سے اٹھتا ہے اور اپنی اندر پندرہ سو پانچ سو تین سو بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی پشت پر ڈال کر ہزاروں میل دوڑتا ہے اور لے جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سامنے ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے کوئی چیز بنائے اپنے گھر تک تو بناتا ہے جمپی بناتا ہے اب اس کو وہ کیا بنا بنا سکتا ہے لیکن دوسروں کی چیز نہیں بناتا انسان ایک ایسی ہے کہ وہ جانوروں کے علاج بھی کرتا ہے اپنے علاج کو چھوڑ دو جانوروں کا علاج بھی کرتا ہے مٹی سے مکانات بناتے ہیں شاندار یہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے بھی ہے اسے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو انسان کو دی ہیں یہ تو صرف اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں اگر انسان اس حد تک رہے کہ جو اس کی ظاہری قوت کی ہے صلاحیت ہیں قوت ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے تو پھر تو یہ دو ٹانگ والا جانور ہے ٹھیک ہے دنیا میں کر رہے ہیں چیزیں انسان کے اندر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے ایک اور چیز ہے جس طرح یہ ہے ظاہری لقت خلق انسان تقویم اسی طرح اللہ تعالیٰ جل الحو نے ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ کو بڑو کار لایا جائے تو یہ آدمی یہ انسان انسان بن جائے گا اس لیے میں نے کہا کہ انسان بن جائے گا کہ انسان اگر انسان کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے تو یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے اس انسانیت کے ساتھ یہ انسان ہے اگر عود کے اندر عود کی لکڑی کے اندر خوشبو نہ ہو تو اس کو وہ اس کی قیمت کوئی عود کی قیمت پر لے جائے گا نہیں لے گا کوئی نہیں لے گا اگر آدمی کے اندر انسانیت نہیں ہے پھر تو یہ بہت خطرناک قسم کے جانور ہیں تو باہر میں کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو چیز ہے اگر وہ اس سے انسان کام لینا چاہے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور وہی یہی چیز انسان کے اندر تھی کہ تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا اس لیے نہیں کیا کہ لوہے لوہے سے سے چیزیں بنا کر آسمان میں اڑاتے ہیں یا زمین پر دوڑاتے ہیں یا پنکھ بناتے ہیں یا علاج کراتے ہیں اسی لیے نہیں اس کے اندر ایک اور چیز تھی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس اللہ تعالی جل جلح نے ان کو مسجودی ملائک بنایا تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا وہ چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی استعداد رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے صفات کے اثر کو قبول کر سکتا دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کی اثر اتنا قبول کرتے ہیں کہ انسان کے کام آ جائے اس زیادہ نہیں سے زیادہ نہیں پانی ایک اثر قبول کرتا ہے لیکن اس حد تک کہ ہمارے کام آ جاتا ہے پھول کے اندر ایک حسن ہے وہ ایک اثر قبول کرتا ہے لیکن اس قدر جو ہمارے خوشی کے لیے بنے ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکے اس طرح ہر چیز کے اندر تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر بہت سی خوبیاں جمع ہو سکتی ہیں انسان شاکر بن سکتا ہے عادل بن سکتا ہے رحم دل بن سکتا ہے مہربان متوازے بن سکتا ہے انسان امین بن سکتا ہے سچا بن سکتا ہے اختیار کے ساتھ بعض چیزیں تو سارا کام ذمہ دار ہر چیز ہے دنیا میں ہر چیز سوچ بھی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن وہ اختیار کے ساتھ نہیں کرتا اس کے وہ اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے انسان کے ساتھ نفرت بھی ہے شیطان بھی ہے اور اختیار بھی اتنا دیا ہے کہ کرو یا مت کرو دیکھو یا نہ دیکھو سنو یا مت سنو یہ ساری اختیارات اختیار کے باوجود یہ انسان ایسا ہے کہ یہ چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں شاید آپ اسے سمجھ جائیں اب دیکھیں پتھر ہے ایک پتھر ہے ایک جگہ پڑا ہے وہی اسی جگہ لوہا پڑا ہے اسی جگہ مٹی کا ڈیلا پڑا ہے اسی جگہ ایک پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر آدمی گرم نہیں ہوتا اس کو ہم سنگ مرمر کہتے ہیں سنگ مرمر اور وہاں ایک اہین بھی پڑا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پڑی ہیں لیکن لوہا بہت زیادہ گرم ہوگا آپ اس پر ہاتھ رکھیں سورج کی گرمی ایک طرح پڑتی ہے ایک روشنی بھی ایک طرح اور گرمی بھی ایک جیسا مٹی کا ڈیلا بہت کم گرم ہوگا اور جو سنگ مرمر ہے اسی طرح ٹھنڈا رہے گا اس نے قبول ہی نہیں کیا اس پر اسے اثر ہی نہیں کیا اور آئینہ ہے وہ معمولی گرم بھی ہوا اور وہ سواؤں کو بھی پھینکتا ہے اس کی روشنی کو بھی کیا کرتا ہے قبول بھی کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے آگے پھینکتا بھی ہے تو کسی نے سورج کی ایک صفت قبول کی تھوڑی سی کسی نے زیادہ کسی نے کم اور کسی نے دو اللہ تعالیٰ صفات کمال سارے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور وہ لا متنائی ہے اللہ تعالیٰ بہت عظیم ایسے اس کے اتنے صفات ہیں اتنی کلمات ہیں کہ سات سمندر اور اتنی سات اور ہو جائے لاکھوں سمندر ہو جائے اس سے اتنا وہ باقی تمام دنیا کی چیزیں سیاہی کیا قلم بن جائے اور ساری سمندر سیاہی بن جائے اللہ تعالیٰ کی کلمات کو ختم نہیں ہوں گے اتنے زیادہ ہے لیکن انسان کی حد تک انسان اللہ تعالی جل کے صفات کی تجلی جب اس پر ہوتی ہے تو یہ قبول کرتا ہے یہ اس کو اثر دیتا ہے اس سے یہ نہیں کس کے اندر آ جاتی ہے اثر لیتا ہے اس سے تو اس لحاظ سے دیکھیں یہ انسان اللہ تعالی جل جلو کے رنگ میں رنگ سکتا ہے کوئی اور مخلوق خدا کی رنگ میں رنگ نہیں سکتا اسی لیے فرمایا سبغت اللہ اللہ ومن احسن من له عابدون ہم نے اللہ تعالی کا رنگ لیا ہے اور اللہ تعالی کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور یہ رنگ کہاں سے ملا نحن له عابدون ہم خالص اللہ تعالی کی بندگی کرتے تھے کرتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے رب کا رنگ ہم پر چڑھ گیا یہاں تک تو میرے خیال میں آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ میرے رنگ میں رنگ جائے اور میرے اور رنگ میں رنگ میں سے اسے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی شدید محبت ہو جائے گی محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے صفات کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے اور محبت یہ ہوتی ہے ہمیشہ صفات کی اشتراک میں یہ نہیں کہ کسی کوئی آدمی خدا کی صفات میں شریک بلّہ اللہ اللہ الیاز اللہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سورج کی میں نے مثال دیا کہ اسے کثر قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل سورج کو پیدا کرنے والا ہے لیکن کے اتنی سی داد رکھی ہے خالی خولی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قبول کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کے اندر اچھی صفات آئیں گی مثلا مہربانی آ گئی اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے محبوب بناتا ہے ایک آدمی ہے وہ صبر وقت کرنے والا ہے واللہ واللہ یحب یحب الصابرین الصابرین پھر یہ اتنا نہیں ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے حق پر ڈٹے رہیں اللہ تعالی شکور شکور ہے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والی پسند ہے آئی ہے اللہ تعالی جل جانو کو اس کو وہ اچھا لگتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اس طرح میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جالو ایسے آدمی کو پھر اپنی طرف کھینچ لیتے جو خدا کے رنگ میں رنگ ہو لیکن یہ رنگ کہاں سے چڑھے گا اللہ تعالیٰ کے خالص بندگی سے اللہ تعالیٰ کے خالص بندگی سے اور بندگی اس وقت آئی کہ جب ہمارے اندر توازن على الارض اللہ وعباد الرحمن رحمان کی بندے اللہ تعالی نے یہاں بتایا رحمان کے بندے آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا کہ رحمت رحمان کے بندے مہربان ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ شیر کے بیٹھے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہادر بنو آئے شیر کے بیٹے بہادر بنو اے سخیب کے بیٹے مطلب کیا ہوتا ہے کہ سخی بنو تو آدمی کے اندر اس وقت اللہ تعالی کی صفات کی تجلی اس پر ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر آج ہی آ جائے اگر اس کے اندر خود انا موجود ہو کہ میں وہ اللہ تعالی کی بندگی نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں وہ الرحمان کے اندر یہی بات کی اشارہ دیا کہ رحمان کے بندے مہربان ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی بھی بندے ہیں مخلوق نہیں مخلوق کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے مملوک کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے لیکن بند کس کا ہوگا شیطان کا یا اللہ الشیطان تم کو میں نے تفقیض نہیں کی تھی اس بات کی کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو شیطان کی بندگی ہیں بندی ہیں لوگ تو رحمان کے بندیوں کے اندر مہربانی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ظالم ہو جو شخص لوگوں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں جو لوگوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں جو لوگوں کی زیبت کرتے ہیں عزت خراب کرتے ہیں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عزت کو خراب کرنے کی بڑی بار بتایا کہ یہ بدترین سود ہے سود کیوں کیوں بدترین سود ہے حالانکہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ماں کے ساتھ ادنا سود اللہ ماں بچائے گویا ماں کے ساتھ جدا کرنا ہے اتنا بڑا گناہ ہے لیکن سود سے کیوں یہ بڑا گنا یہ سود سے یہ کیوں زیادہ گناہ ہے غیبت اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے مال لگاتا ہے یہی بات ہے بیمار ہو گیا دیکھو لاڈلا بیٹھا بیمار ہے اب آپ کے پاس ایک ہی لاکھ روپیہ ہے آپ اس پر لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی عزت پر کوئی بات آتی ہے تو پھر جان لگاتے ہو تم مال بھی لگاتے ہو جان بھی لگاتے ہو تو جب سود کسی کے مال کو خراب کرنا ہے کسی مال کو اپنے کیا, کیا مال خون کو چوسنا ہے مال کو اپنی مال میں شامل کرنا ہے اسی لیے بڑا گناہ ہے تو جب آدمی کسی کی عزت خراب کرتا ہے جس پر آدمی کو مال بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا تو جو آدمی ان چیزوں کا ان چیزوں کو اختیار کرتے لوگوں مظالم کو اختیار کرتا ہے تو یہ آدمی کیا ہے یہ آدمی رحمان کا بندہ نہیں ہے یہ کس کا بندہ ہے شیطان کا بندہ ہے ٹھیک ہے یہ الہ پڑھتے ہیں رسول اللہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے جو لائن ہے وہ کٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی اس پر ہوتی اور اس کے اندر وہ رحم آتا اس کے اندر صداقت آتی اس کے اندر امانت آتی جب یہ چیزیں نہیں ہیں شیطانی چیزیں ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کو شیطان سی فیض مل رہا ہے اور اس کا جوڑ کس سی ہو چکا ہے شیطان کے ساتھ ہو چکا ہے تو پہلی چیز کیا ہے بندگی کے اندر آج جی ان کی ساری ان کی ساری اختیار کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں پہلے فرمایا الزین یمشون العرب الرب ہو کہ جو اللہ کی زمین پر دبے پاؤں آئی کے ساتھ چلتے ہیں یہ ایک تصویر ہے بندگی کی آئی کی ایک بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مشق کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چلکتی ہے تو جس کے اندر آئی ہوتی ہے اس کے افعال سے اس کی چھالدار سے وہ ٹپکتی ہے آئی اسی لیے پہلے دین دین سب سے زیادہ کچھ اس بات پر کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر آج آ جائے اور آج کل دیکھو یہ ہمارے اندر ہر آدمی کو اپنی رائے پسند ہے اپنا آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسی سے یہ سارا بگاڑ ہے اسی لیے لوگوں کو ہمارے اندر وہ صفات نہیں آتی کہ آئیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں آج ہی نہیں ہے آج بھی کیا ہے تکبر کیا ہے آج تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھے اپنے آپ کو کم سمجھی کہ میں کچھ بھی نہیں ایسا آدمی ایسا خوش ہوتا ہے جب آدمی کہتے کہ میں کچھ بھی نہیں اس کو کوئی ایک روپیہ دے گی وہ کیا کرے گا میں کچھ بھی نہ ہوں پھر بھی کسی نے ایک روپیہ دیا اگر ایک آدمی کہتے کہ میں تو ایک لاکھ روپے کا کیا ہوں لائق ہوں کہ مجھے کوئی ایک لاکھ روپیہ دے دے اگر اس کو کوئی ایک روپیہ دے دے چھوڑ دو تم نے مجھے ملنگ سمجھا ہے ایسا ہوگا نہیں ہوگا ایک آدمی کو وہ کسی کو پر یہ چادر اس طرح کر لے وہ گھبرائے گا کہ وہ میں یہ مجھے مجھ پر چادر اس طرح گرم کہ مجھے گرمی سی بچاتا ہے اب یہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا چادر کے اندر کہ میں کیا اور یہ آدمی کو دیکھو اب یہ کیا ہے اس کے اندر آج ہی ہے دیکھو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چھوٹی سے خوش ہوتا ہے اب یہ ہمیشہ یہ مثبت سوچ رکھے کیا لگ گیا مثبت سوچ رکھے اور متکبر کون ہے آدمی حق کے سامنے جھک جاتا ہے ہاں جب خدا کہتا ہے جب یہ حق ہے کیوں میں نہ مانوں دیکھو ہمارے سامنے دو دو ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ہے حضرت ایک ہے شیطان ملعون شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سیدھا کیوں نہیں کیا کیوں میرا حکم نہیں مانا اس نے اپنے جو گناہ ہے نا فرمانی ہے اس کی لیے دلائل پیش کرنی چاہیے کہ میں حق پر ہوں حق کے لیے نے دلائل شروع کر دی اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا تو نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غلطی ہو گئی معاف کر دیں ورنہ جب مقابلہ آیا ایک جگہ پھر اس کے پاس بھی دلیل تھی دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بار اللہ ان کا آپس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ روحانیت میں روحانی طور پر مناظرہ ہوا ہے سلموسا علیہ السلام مغموم بیٹھے ہیں قوم سے قوم بھی بڑا بنی سعید تھی <laughs> دیکھو کیا کر رہے ہیں بنی سعید کا قوم تھا قوم تھی تو وہ بڑا اس وقت مغموم تھا اللہ تعالیٰ نے موسا حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا بیٹی کیا حال ہے بس یہ کہ آپ کا کام ہے <laughs> آپ نے دانا نہ کاتے وہ سجرا نہ کاتے تو ہم جنت میں ہوتے اب یہاں آ گئے دیکھو یہ میری سیل کو دیکھو یہ حالات ہماری حضرت نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تورات تورات میں میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھی ہوئی ہے تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ کتنے سال فرمایا پانچ سو سال پچاس ہزار سال اتنے سال ہزاروں سال پہلے لکھا گیا ہے تو السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی جل نے پچاس ہزار سال ہزاروں سال پہلے لکھا تھا اس تورات میں آپ نے پڑھا کیا لکھا میں ہے کہ آدم نے خطا کی انہوں نے کہا کہ جو پچاس ہزار سال پہلے لکھا تھا میری پیدائش سے پہلے تو مجھے تو یہ کرنا تھا تو نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مناظر میں کون غالب آ گیا ادب اسم غالب آ گیا لیکن جہاں وہاں ادب کا مقام ہے اور جہاں جانتے ہیں کہ غلطی تو میں نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ غلطی کرے گا علم کسی باعث کے بارے میں معلوم ہونا کہ یہ آدمی خطرناک معلوم ہو رہا ہے یہ کوئی کام کرے گا اب میں کہوں کہ یہ آدمی کوئی کام کرے گا لکھ دیکھ لو یہ جان گڑبڑ کر رہا ہے جانا جا رہا ہے جس آج کوئی کہے کہ میرے علم کے مطابق یہ حکومت گرنے والی ہے یا اس کوئی بات کہے اور وہ گر جائے تو آدمی تو نہیں گرا ہے یہ گرا ہے اس کے علم کے مطابق ہے تو میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی آج یہ ہے شیطان کا کام کیا ہے تکبر ہے اور تکبر کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تکبر وہ ہے کہ آدمی دوسروں کو حق کے سامنے ڈٹے حق کے سامنے اکڑ جائے حق کو تسلیم نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور آج کل یہی ہے میں گستاخی معاف ہو ہم حق کو نہیں مانتے ہم اس حق کو مانتے ہیں جو ہماری جولی میں ہو کس کی جولی میں ہو ہماری اپنی جولی میں ہو اس حق کو تو ہم مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی حق ایسا ہو کہ ہمارے مقابل ہمارے مخالف اس کی جولی میں ہے ہمارے پاس دامن استخالی ہے اس حق ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے درشی پڑے دیکھو شیطان اس بات کو مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حق بات ہے حق نہیں ہے حق ہے اور اس وہ عارف تھا اس بات کو سمجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ جل جالو حلیم ہے اللہ تعالیٰ کا حلیم ہونا حق ہے حق نہیں ہے اسی لیے تو اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے عین غضب کے موقع پر جو خدا اللہ تعالیٰ غصہ ہے شیطان پر غصہ ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے غصے کے حال میں کوئی کسی سوال کرتا ہے دیکھو کبھی تمہاری بیوی بھی غصہ ہو جاتی ہے پھر بھی آپ بھی جو تھوڑا سا ڈرتے بیوی سے اس وقت زیادہ بات نہیں کرتا وہ کہتے کہ اور برس جائی یا کوئی استاد غصہ ہے اس وقت آپ سوال نہیں کریں گے وہ کہ دفاع ہو جاؤ اس کو پتا ہے کہ اب یہ غصے پہ ہے لیکن شیطان کو یہ معلوم تھا اس, اس, اس بات کو سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی حلیم ہے وہ غزب کا یہ نہیں ہے کہ غزب میں کیا ہو جاتا ہے وہ ہمارے طرح کیا وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ جو بات کو سوال کرے سوال منظور کرتا ہے سوال کیا مہلت مل بھی گئی وہ جس جن چیزوں کو حق مانتا اس کو حق مان دیتا لیکن ایک حق تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے میں نے آیا یہ بات اس لیے کی کہ آج کل ہر آدمی کہتے ہیں کہ الحق علماء یہ کہتے حق وہ اپنا مطلب دیتے ہیں کہ اہل حق میں سے کس میں سے الحق میں سے اگر ہر کوئی اس طرح کہہ دے کہ ہم الحق میں سے تو علی باطل کون ہوا حق وہ ہے جو آپ کو حق معلوم ہو جائے کہ حق ہے اگر کی دوسری کی جولی میں ہو اس کو تسلیم کریں حق ہے آدمی کہتے ہیں ہے وہ خدا کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے اب ایک بات رب کر کہتا ہے میں نہ جھکوں جھک جاؤں گا لیکن یہ نہیں کہ آپ تو یہاں علماء کے لیے بات ہے جو عوام ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ باجو بھی اس کو اچھی بات سمجھے کیا کہ حق ہے بس پیچھے چل پڑے اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلو یہ میں نے ویسی بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو آدمی کے اندر توازن ہوتا ہے تو حق کے سامنے جھک جاتا ہے اب جب آدمی کے آنا اس طرح مٹ جاتا ہے یاد رکھو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اینا زنگلور ہے متکبر ہے اس پر جب آپ خود اس کے آنا موجود ہے کہ میں میں میں اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا جہاں جس مکان کے اندر فرشتے ہوتے ہیں بت ہوتے ہیں تصویر ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی فرشتی نہیں آتی رحمت کی فرشتی غضب کے آتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ نہیں آئیں گے بس بچ جائیں گے غضب کے آئیں گے رحمت کی نہیں آتے تو جو جب آپ کے دل کے اندر دوسری بت موجود ہی ہیں دنیا کا بت ہے جہاں کا بت ہے لوگ کئی بت موجود ہے اور خود اپنا بت انا جو سب سے بڑا دیو ہے وہ موجود ہو خدا کیسے آئے گا خدا نہیں آتا دل میں اس وقت آئے گا کہ جب آنا مٹ جائے گا میں اور میں کب ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل پر اللہ تعالی کی عظمت چھا جائے جب اللہ تعالی کی عظمت چھا جائے تو آدمی کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا جگنو جب رات کے وقت ہوتے ہیں تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ میری طرح روشنی روشن کوئی چیز نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ روشن ہے لیکن جب دیا کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی وہ جانتے ہیں میری روشنی کہاں چلی گئی لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو خود بھی گم ہو جاتا ہے جب آدمی کے دل پر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت چھا جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کے دل سے آنان مٹ جاتا ہے پھر اس کو اپنے اعمال نظر نہیں آتے دیکھو ہم کہتے ہیں تم میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو میں تبلیغی ہوں میں نے اتنے چھڑے لگائے ہیں میں نے یہ کیے ہیں میں نے چار ماہ لگائی ہیں آپ دو دن لگائے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑتے پڑتے ہو مجاہد کہتے ہیں کہ میری کندھوں پر کیا ہے بندوق ہے میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں یہ مجاہد ہوں سخی کہتے کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ میں میں ہے دراصل ان ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہے اگر یا ہے نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے یہ بڑا کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے میں کیا ہوں یا اللہ مجھ سے نہ لے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کے بارے میں میں نے <laughs> کہیں دیکھا ہے کتاب کا نام میں بھول گیا یا کہیں سنا تھا لیکن بہت پہلے کی بات ہے کسی کتاب میں غالباً دیکھا تھا کہ وہ جب کسی کو پانی پلاتے تھے راستے میں کے پر وہ بیٹھتے تھے جب کسی کو پانی پلاتے تھے تو اللہ تعالی سے دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھ سے نہ چن جائے آپ نے مجھ سے مجھے مجھ سے یہ کام کروایا یہ گھات سے مجھے یہ یہ نعمت ملتی جائے یہ نعمت ملتی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی سے ایسا کام کیا کہ دنیا سے رات کر دی اگر آپ نے کوئی عمل عمل کیا نیک نیک آپ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے کیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی آپ نے اللہ تعالیٰ کو بڑائی بڑا نہیں سمجھا اپنے عمل کو بڑا سمجھا کیوں آپ کے نظر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یوتون ما وقلوبهم وجلہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کچھ دیتے ہیں اور اس کے دل کھانپتے ہیں لڑتے ہیں صدیق رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ شرابی ہے زانی ہے یہ کیوں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ روزے رکھتے ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں لیکن اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہمارے منہ پر مارے جائیں قبول نہ ہو یہ کون ڈرے گا جس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت ہو ایک بادشاہ کسی کو مرغی دیتا ہے بکرا دیتا ہے کس کو بکرا خود دیتا ہے چولا خود دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کے اچھی طرح پکاؤ دیکھو اس میں گڑبڑ نہ کرو جب اس کو پکائے گا تو جب وہ لائے گا تو کیا ہوگا اس کے ہاتھ گے کہ پسند بھی آئے آئے گا گا نہیں گا آپ کے گھر میں بادشاہ آ گیا آپ نے فقیر سمجھا آپ نے اس کے لیے ایک مرغی ذبح کی آپ اپنے آپ کو ختم تائی سمجھیں گے ختم تہ سمجھیں گے ہم اس ختم تائی کہتے کہ آپ اس کو ختم تائی کہیں گے کہ میں ختم تائی ہوں اتنا بڑا سخی کہ ایک فقیر کو میں نے مرغی سبا کیا کل معلوم ہوا کہ یہ تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا میرے گھر میں آیا ہے اللہ آپ بکرا ہے اس کو بھی ذبح کرو وہاں جو چیزیں ذبح کرو گے پھر بھی آپ کیا کہو گے کل کے جو آپ نے مرغی پکائی تھی پشیمان ہوں گے آپ کیا ہوں گے ہوں کے اتنا بڑا آدمی آیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح جب آدمی کے اندر خدا کی عظمت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے کیا ہے لامحدود اللہ تعالیٰ کی بڑائی لامحدود تو وہ آدمی اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھتا جو اعمال اپنے اعمال کو بڑا سمجھتا ہے اس کے اندر خدا کی بڑائی نہیں ہے یہ میں نے دینداروں کے بارے میں کہا جو لوگ حسن پر اتراتے ہیں اب اللہ تم پر فالج گر جائے تمہارا منہ چہرہ ہو جائے حسن کہاں چلا گیا تم اپنے علم پر اتراتے ہو اب تمہارا دماغ فیل ہو گیا دیوانہ پاگل بن گیا بہت سے علماء پاگل بن گئے ہیں ہے دنیا میں مثالیں ملتی ہیں دیوانے بن گئے کہاں علم چلا گیا تم کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں فالج گر گیا ہاتھوں پر طاقت چلا گیا میں بڑا مالدار ہوں زلزلہ آ گیا تمام مال تباہ ہو گیا کہاں مال گیا کس چیز پر تم اتراتے ہو تو میں نے کہا کہ نہ ظاہری چیزوں پر اتراؤ نہ علم پر اتراؤ نہ اپنی دینی کاؤں پر اتراؤ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے دل میں ہوگی تب توازو اختیار کرو تواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عمل پر نہ اتراؤ نہ عمل پر نہ کسی اپنی چیز پر حضرت امام حنیف رحمۃ اللہ کے بارے میں اس کا موزن لکھتا ہے بڑا اس کا نام وہ تو میرے ذہن سے اتر گیا وہ قد الجمان جمان کتاب, ہے اس میں لکھا ہے عربی میں بہت پیاری کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو موزن لکھتا ہے مسجد کا کہ حضرت امام حنیف رحمۃ اللہ نے نماز پڑھتے کی اسی جگہ بیٹھتے جب صبح میں اذان کے لیے آتا تو امام بہن جی بحت اللہ کی داڑھی آنکھ سے تر ہوتی تھی اور اس طرح داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کے میں اس کی اپنے کانوں سے سنا کہ کہتے کہ عرب العالمین نعمان گناہ گار ہے اس کو معاف فرما دے نعمان گناہ گار ہے اس کو معاف فرما دے یقیناً اللہ تعالیٰ جل کی شان شان کے مطابق کون عبادت کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہم پوری رات عبادت کی یہ نہیں سمجھا یہ نہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نعمان کا کیا درجہ ہوگا ابدال ہوگا قطب ہوگا قطب اختاب ہوگا کیا ہوگا یہ نہیں دیکھتا اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے معاف فرمائے اور یس اختاری تمام رات عبادت کر کے جب سیری کا وقت ہوتا ہے پھر استغفار کرتے ہیں معاف فرما دیا رب کتا ہی ہو گئی اس دنیا میں اپنے اندر سی آنا کو نکالو ورنہ تمہاری انا جہنم نکال دے گا مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس پر بات ختم کرتا ہوں آج بات میں خلاصہ یہ ہے کہ آج جی اختیار کرو آج جی بغیرتی کا نام نہیں ہے بزدری کا نام نہیں ہے آج جی یہ مطلب مطلب یہ ہے کہ آدمی کی دل پر اتنی بڑائی آئے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے حق سے حق سے کو ٹکرائے نہیں اور دوسروں کو کو اپنے آپ بڑا نہ سمجھے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اپنی رائے کو بڑی چیز نہ سمجھے تمہیں ایک واقعہ مجھے یاد پڑا یاد گیا بڑے سیل میں ایک آدمی تھا اس نے سوچا کہ میں اللہ کا ایک بندہ تھا اس کو خیال ہوا کہ میں کہیں جاؤں اس دنیا سے رپڑوں سے باہر جاؤں اس زمانے میں ٹھیک بھی تھا جائز تھا ہمارے ہاں تو کرو اصل کمال تو یہی ہے کہ آدمی اتنے رپڑوں میں دنیا کی جنجال میں پڑھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کمال تو یہ ہے اکیل میں تو کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے لیکن جو اس کمال کو نہیں حاصل کرے پھر اس کمال کی طرف مجبور جائے گا کیا کرے گا تو اس وقت یہ حالات تھے وہ گیا جزیرے میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی کس عمر میں تھا وہ تو خدا جانتا ہے اس وقت عمر کس تیس سال ہوگی بیس سال ہوگی چالیس سال ہوگی وہاں پانچ سو سال حدیث میں آتے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا پودا پیدا فرمایا وہاں ہمیشہ اس کے اندر انار ہوتے تھے ایک انار کا روزانہ ایک دو نار روزہ رکھتا تھا دن کو رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا تھا کچھ آرام کا وقت بھی ہوتا وہ بھی کر لیتا اور میٹھا پانی انار کے درخت کی جڑ سے نکلتا تھا وہ پیتا تھا جب موت وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتی کو بھیجا موت کی فرشتی کو کسی پوچھو میرے بندے سے کہ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا لیکن یہ اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب سب کچھ معلوم ہے میرے ایک ساتھی اس کا نام دانی ہے عزیز دانی بڑا پیارا آدمی ہے ایک دن مجھے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب عظیم ذات ہے کہا کیسے بتاؤ بھائی وہ کہتے ہیں کہ خود آدمی کے اندر دائیا پیدا کرتا ہے اور پھر خود کیا کرتا ہے پھر وہ دیتا ہے عزت بھی خود دیتا ہے اور پھر شکر کرتا ہے پھر شکر پر انعام بھی خود دیتا ہے پھر اس نے ہمیں ایک مثال سمجھائی کہ زیور حق ایک زمانے میں چیف کیا ہوتا ہے چیف جسٹس بھی تھا کیا چیف آرمی اسٹاف بھی تھا ہم یہ آج کل جسٹس کی بات چل رہی ہے کی بھی بھی بھی وہی ہوگا چیف آرمی تھا تھا صدر دونوں تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے آپ کو وقت بڑھانا چاہا اپنے وقت کو وقت بڑھانا چاہا تو اس نے درخواست لکھی صدر کے نام پہ لکھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تین سال یا دو سال اور بڑھ جائیں درخواست کر خود ایک کرسی پر بیٹھ کر کل صدارت صدارت کی کرسی پر بیٹھا اور اس کے سامنے وہ وہ جو فیل تو پیش ہوتے ہیں وہ فیل آیا فیل آیا کہ کا فقیر ہے <laughs> اس طرح کیا اس کی کچھ مہلت مل جائے تو نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے <laughs> تو اللہ تعالیٰ عجیب ذات ہے کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی جاؤ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے خدا خود بیٹا دیتا ہے لیکن اس کی عزت کرتے ہیں کس کا وہ دعا کرانے والے کی اس کے پاس وہ آتا ہے کہ میں مجھے دعا کر لے کہ میرا مجھے بیٹا ہو جائے اے اللہ اس کو بیٹا دے دے اے اللہ اس کو بیٹا دے دے پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ٹھیک بیٹا دینا چاہیے خود ڈالا تھا اس کے دل میں پھر کیا کرتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے کام سارے اللہ تعالیٰ جل جلو کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا کہ میری بندی سے پوچھو کہ تم کس طرح مرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کیا میں مجھے یعنی اس کے اعزاز تو کیا تھا عزت دیتے ہیں معیز ہے وہ کیا ہے بغیر کسی لالچ کی معیز ہے بغیر کسی لالچ کے معیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی مزل کی تجری سے بچائے زینت دیتے ہیں پھر کرسیوں سے گراتا ہے اوپروں سے اوپر سے گراتا ہے سوال اختیار کرو تم کبھی نہیں گرو گے میں بتاتا ہوں سوال والا کبھی نہیں گرتا ہمیشہ بلند رہتا ہے میں نہیں گرتا رسول اللہ فرماتے ہیں من تواز اللہ رفا اللہ جو تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے بلند کرتا ہے تو وہ گیا وہاں جب اس کی موت آ گئی سیجی میں آ گئی اللہ تعالیٰ جل جال اس کے لیے آسمان کی راستے کھول دیے مسلمانوں کی روح کہاں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں سین کو جاتے ہیں اور کفار کی کہاں نیچے سجین کو جاتے ہیں اس کے لیے حرام ہے کہ اوپر چلے اللہ تعالیٰ کے اس کے نیچے سیجا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سا انا باقی ہے میرا اچھا بندہ ہے اس سے انا کو نکالنا چاہیے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ہے تو میں کہتا ہوں انا کو نکال دو تاکہ یہ مصیبت پھر نہ پڑے آپ پر ابھی میرے پیارے بلوی صاحب احمد صاحب سے مجھے ایک بات کہ آدمی پہلے سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اس پر وہ آفات نہیں آئیں گے یہ جو آفات آتے ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ ہوتا ہے اچھا بندہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پھر کیا کرتا ہے نیچے اتارتا ہے کہ تاکہ اپنی حد حد پر آ جائے تو اس کا اچھا بندہ تھا اتنے اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا لیکن اس کو کہا کہ میرے فضر سے اس کو جنت کی بغیچوں میں لے جاؤ اس کو عجیب لگا اللہ تعالیٰ تو جانتے کہ اس کو عجیب لگا اللہ پانچ سو سال بعد میری ابھی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی فضر سے میں جاؤں اس کو تھوڑا سا عجیب لگی بات اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اٹھانا تھا جیسا اس کو جاگ کو اوپر لانا تھا کہ اس جاگ کو لے کے اور اس کو باہر پھینک دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو فلان میدان میں لے جاؤ وہاں گیا وہاں گرمی تھی ٹپش تھی وہ جہنم کی کوئی دور جگہ تھی اس کو سخت پیاس لگی اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اٹھا میدان سے ایک کٹورا تھا اس میں اس میں پانی تھا اللہ اس نے کہا کہ او جس جس جزیرے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پانی دیا تھا اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا پانی آیا اس وہ اس کے پر دوڑا اور کہا کہ میں مجھے پانی دو انہوں نے کہا کہ مفت نہیں ہے کیا مانگتے ہو کہا کہ اس کی قیمت پانچ سو سال بریا عبادت ہے ابھی بیچارہ جب مرتا ہے تو کیا کرتا ہے تو انہیں کہہ کہ میرے ساتھ پانچ سو سال کی بات ہے میں نے ریاکاری نہیں کی ہے اکیلا تھا خدا کے سامنے یہ لے لو وہ آپ قبول کرو مجھے پانی پانی دے دو اس نے پی لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود سودا کیا ہے اس کے ساتھ پانچ سو سال کی عبادت ایک کٹورے پر دیا ہے آپ روزانہ کتنے کٹورے پیتے تھے پانچ سو سال میں روزانہ کے حساب کا لگا دو اور انار کا حساب لگا دو اور سانسوں کا حساب لگا دو مجھے حساب دو یا یار اپنے جنس میں لے جاؤ ہاں، اب آئیے تو کیا ہو کیا جنس میں جاؤ تو آئیے اختیار کرو ابھی سے آپ تکلیف سے بچو گے آپ مسائل سے بچو گے آپ مشکلات سے بچو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے گا واخر ذکر کریں گے پر مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں پا پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معید ہے لیکن ہمارے لیے تو ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معید ہے لیکن ہمارے لیے تو ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جاں نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اقبال تم یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کے کیا کر رہے ہو اقبال تم یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کے کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یز داں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روز پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں انسان کو چاہیے کہ اسی کو مقصود بنائے اسی کو مطلوب بنائے اور اسی کا وہ وہ صرف اسی اس کا محبوب ہو یقیناً وہی ہمارا محبوب ہے وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی کسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو مقصد بنایا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله لا إله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 الله الله الله الله جل جلاله ومن غاله الله حاضري الله ناظري الله حافظي الله معي اب اللہ تعالیٰ کو ایسا پکارے جس طرح ڈوبنے والا سمندر میں ڈوبنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور سوچیں کہ اللہ تو ہی ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور اپنی مشکلات کے لیے دعائیں مانگے یقیناً جب انسان اپنے دل کو اپنے رب کے علاوہ کی ہر چیز سے خالی کرتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا یہاں اس کا مشق کرنا ہے اور مشق سے انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ مشق کر لیں اور پھر اکیلے اکیلے میں چپ کے چپ کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں کریم بخشا برحال ما کریم برحال ما کہ ہستم سیر کمند ہوا اللہ اللہ الحافظ العمري اب مختصر سا مراقبہ کریں موت کا نماز کا وقت بھی قریب ہے بس اتنا سوچو کہ میں مر گیا اب میری مہلت ختم ہو گئی اب میرے لیے ایک سکن بھی نہیں ملتا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور اپنے اعمال کو اپنے اعمال کو درست کروں میں گھر والوں کے سامنے بھی جان پڑا ہوں اور ان کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ کرتے ہیں اب مجھے تختی پر لٹکایا گیا لٹایا گیا مجھے غسل دیا جا رہا ہے مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اب میرے جنازے کو گھر سے اٹھایا گیا میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے اب قبر کے اندھیریوں میں میں اکیلا رہ گیا اپنوں نے ہم پر مٹی ڈال کر واپس چلے گئے اب میرے پاس نہ کرین آ گئے وہ مجھ سے پوری مجھ سے پوچھ رہے ہیں قیامت برپا ہو گیا کوئی سر کی بل جا رہا ہے کوئی پیٹ کی بل گھسیٹ رہا ہے سامنے کھڑے ہم سے پوچھ رہا ہے میں نے تم کو عمر دیا کس چیز میں تم نے عمر کو گزار دیا عمل کیا مال کہاں سے کمایا تھا کر دیا الحمد اللہ رب العالمی الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى طيبين الطاهرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله ہمارے پاس گناہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے ha. <laughs> سب کو معاف فرما دے سب اس کی قابل کہاں کہ آپ سے صحیح تعلق مانگی ہمیں صحیح تعلق نصیب فرما دے سچی محبت نصیب فرما دے اللہ ہم جنت کے قابل کہاں ہے جل ہم نے تو اپنے گناہوں سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کیا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا جل جلو تھیٹا فرمائے اس طرح میں رسول اعظم کے قدموں میں جنت میں کر اکٹھا فرما دے یا کو خیر نصیب فرما دے اکثر سے محفوظ فرما دے یا جل جلو یا اللہ یا سمر رحمین یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ہمیں سچا بنا دے یا اللہ ہمیں سچے بنا دے سب کو سچے بنا دے یا اللہ ہم کو خیر نصیب فرما دے اچھا سے محفوظ فرما دے اس مجھے میں جو جو اس کی شہری ضرورت ہے اس کو پوری فرما دے تمام تمناؤں کو پوری فرما دے تمام حوائش کو پوری فرما دے یا اللہ جل یا اللہ جس کی جو جو مشکل ہے تو جانتا ہے مشکلات کو یا اللہ تو مشکلات کو ہماری مشکلات کو حل فرما دے یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ ہم کسی اور کے در پر نہ کر دے اللہ ہمیشہ یا اللہ باہر سے اپنے دل یا اللہ اپنا دروازہ کٹکھٹایا رکھے یا اللہ مخلوق کے دروازے سے ہم کو کھڑا کر دے ہمیں خیر نصیب فرما دے شر سے محفوظ فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین